السلام علیکم viewer I welcome you to lecture number 38 eight of your course theory and practice of counselling آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب سے پہلے پچھلے لیکچر کو ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے لیکچر کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو حسب معمول پچھلے لیکچر کے بارے میں پہلے بات کریں گے in the previous lecture we talked about reality therapy reality therapy جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ it was developed by William Glasser in 1965 and basic theme and idea of this therapy اور counselling approach is that people are able to decide for them self and people are able to make choices in their life اور یہ چوائسیز جو ہیں وہی ان کے ایکشنز ڈٹرمن کرتے ہیں that is why the primary aim of the therapy is to make people responsible for their own choices یعنی لوگوں کو اس چیز کی ریسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ they are capable to make choices in their life کیونکہ جیسی وہ چوائسیز بنائیں گے جو بھی ان کی چوائس ہوگی لائف میں وہ ان کے ایکشن کو ڈٹرمن کرے گی and then we also talk about view of human nature as far as this particular counselling approach is concerned and we talked about a few issues that the basic emphasis and goal is that people are made aware what they want in their life اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ریسپانسبلٹی انہیں کو قبول کرنی پڑتی ہے so they are able to bring change in their life by their choices and then we also talked about two particular kind of need one is physical need and the other is psychological physical need کا تعلق جو ہے وہ according to William Glasser is with the old brain کیونکہ باڈی جو ہے وہ خود بخود اس کو ان نیڈس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے for example breathing digesting and so on لیکن سائیکولوجیکل نیڈس جو ہیں they are much more important to human beings and they are related with purposeful behaviour and some of the psychological needs are need of freedom love یعنی اٹیچمنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے people want to enjoy their life recreations ان کی لائف میں ان کو, ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں and so on if you have certain psychological needs and everybody of course has more or less different بھی کہہ سکتے ہیں سملر بھی ہو سکتی ہیں ایک دوسرے سے نیڈس لوگوں کی تو وہ جو نیڈس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک اور نیڈ ایسوسیڈ ہے and that is the need of identity اور نیڈ آف آئیڈینٹی جو ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے فیلئر آئیڈینٹی اور سکسیس آئیڈینٹی یہ دونوں قسم کی آئیڈینٹیز جو ہیں ان کی بنیاد آپ یہ سمجھ لیں کہ اکارڈنگ ٹو ریئلٹی تھراپی بچپن سے ہی پڑ جاتی ہے for example when the child is between two to five years old تو پھر اس کا جو ریلیشن شپ پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے سبلنگس کے ساتھ ہوتا ہے اور جو دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کا اثر اس کی لائف پر پڑتا ہے and the child develops the identity of other failure اور سکسیس اور سکسیس کی آئیڈینٹی کیسے ڈیولپ ہوگی if the child will have security support and encouragement in her life اور اس کے بعد جو ہے ایک اور ٹائم پیریڈ ہے that is between five to ten years old جبکہ اسکول میں ایسوسنز قائم ہوتی ہیں and the child is given a number of task اور ان پر جو اس کو کیسے فیڈ بیک ملتی ہے that will also determine the development of either failure or success identity and then we talked about different techniques that could be employed in reality therapy سب سے بڑی جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ ہے ٹیچنگ کی اور ٹیچنگ کے ہم نے تین لیولس کا ذکر کیا تھا اگر سچویشن کیسی ہونی چاہیے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ صحیح طرح سے کاؤنسلر جو ہے وہ کلاٹ کو امپارٹ کر سکے and then we talked about positiveness that is related with constructive and positive outcomes کے بنیاد انہیں کو بنا کر تو پھر جو تھراپی ہے وہ اس کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہے اندر other technique was role playing جو کہ کلاٹ اور کاؤنسلر جو ہے وہ مل کر کرتے ہیں اور جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ جو کاؤنسلر ہے وہ اس کی زندگی کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان میں سے کسی کا روپ جو ہے وہ دھار سکتا ہے اس کے مطابق رول پلے کر سکتا ہے different kind of conflicts could be discuss there اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ the client is empowered to identify his responsible responsibility and then accordingly he could be able to make choices which could change his life اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور ٹیکنیکس ڈسکس کی تھی فار ایگزامپل جب یہ رول پلئنگ ہوگی جب اس کے علاوہ کنفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ جو کاؤنسلر ہے کڈ کنفرنٹ کلائنٹ جبکہ وہ ایسا بہیویئر کلاٹ میں دیکھتا ہے that the is not able to change himself اور اس کے لیے موٹیویٹڈ بھی نہیں ہے تو the counsellor can confront the client اور یہ کنفرنٹیشن اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے یوزلی جو ہے ہم نے باقی ٹیکنیکس میں اس کے بارے میں پڑا ہوا ہے and then the counsellor could also provide feedback about all those procedures اور ٹیکنیکس اور جو کچھ تھراپی کے دوران ہو رہا ہے اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی پرووائڈ کر سکتا ہے and then we also talked about W D E P system that is very important in reality approach to counselling اب یہ ایکرونیم ہے کچھ ورڈز کا جیسے ڈبلو ہے کہ وٹ ڈز کلاٹ کلائنٹ چاہتا کیا ہے بیکاز ایک گول بھی تھراپی کی یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وٹ ڈز کلاٹ اور اس کے بعد دوسرا کوشچن یہ ہے D so what is he doing یا جو کچھ وہ کر رہا ہے کیا اس کے پلانڈ گولس کے مطابق ہے and then is E which means evaluation کہ وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا ہے اس کے اپنے ایکشن کو کہ اور اور they going in the right direction اور not and the final one is planning پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ how to change your life آپ نے کیسے چینجز کرنی ہے اپنی چوائسیز میں اور ایسی چوائسیز اڈاپٹ کی جائیں which could be healthy for your life which could have a better outcome for your life and then well finally talked about evaluation of reality approach اور سب سے پہلے ہم نے اسٹرینگس ڈسکس کی تھی اسٹرینگس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ اپروچ کاؤنسلنگ کی جو ہے یہ ملٹیپل سچویشنز میں یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف پاپولیشنز کے ساتھ بھی امپلائی کی جا سکتی ہے مختلف سچویشنز کا ہم نے ذکر کیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بوڑھوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم جو ریئلٹی اپروچ ٹو کاؤنسلنگ پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریسٹرکٹنگ ریسٹرکٹیڈ قسم کی اپروچ ہے in that sense that it emphasize just on here and now اور پاسٹ کو خاصا نظر انداز کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انکانشیس فورسز جو ہیں ان کی بھی خاص اہمیت تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ جو کہ پریکٹس کرتے ہیں ریالٹی تھراپی کو so this was all what we discussed in the previous lecture today we will talk about different topic لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو پچھلے ہم نے لیکچرز پڑھے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک چیز کی پریکٹس پہلے آپ کے ساتھ کروں گی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ کچھ کچھ پچھلے لیکچرز میں ہم کون سی ٹیکنیکس کاؤنسلنگ کی پڑھ رہے تھے یاد کیجیے yes we were studying cognitive behavioural approaches to counselling اس میں ہم نے سب سے پہلے کوگنیٹو اپروچز کا ذکر کیا تھا اس کے بعد بہیورل کا اور کچھ مکس جو کوگنیٹو بہیورل اپروچز جو ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی اب ایک بات میں نے آپ کو بہت پہلے لیکچر میں بتائی تھی کہ جب بھی ہم کوئی اپروچ کی بات کریں گے کسی تھریٹیکل فریم ورک کی بات کریں گے تو ہم کسی کیس کے حوالے سے کیا کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کیس کی بات کی تھی یس yes, فرزانہ کا کیس اور فرزانہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسی کیس کو لے کر آگے چلیں گے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر دفعہ پھر ہمیں یہ کیس کے جو حالات زندگی ہیں وہ آپ کو بتانے نہیں پڑیں گے and you could relate that persons life history and problem with that particular approach which will be discussing from time to time تو فرزانہ کے کیس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوکنیٹو بہیویئر تھورسٹ یا کاؤنسلر جو ہیں وہ فرزانہ کے کیس کو ڈیل کریں تو وہ کیسے کون سی ٹیکنیکس اسسمنٹ کون سی کریں گے اور کون سی انٹروینشنز یوز کریں گے تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بہت ساری اپروچز کا مطالعہ کیا ہے as far as cognitive behaviour approaches are concerned لیکن میں یہاں پر تین پرٹیکولر تھورٹیکل فریم ورکس کے لحاظ سے فرزانہ کے کیس کو ڈیل کرنا چاہوں گی ایک تو بہرل اپروچ ہے دوسری ٹرانزیکشنل انالیس ہے which is cognitive therapy and the third one is rational behaviour therapy so first of all let's discuss Farzana case according to behavioural paradigm اگر ایک کاؤنسلر جو کہ بہیویئرل اپروچ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے فرزانہ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ کون کون سی ٹیکنیکس یوز کرے گا اب ہم بہت تفصیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آج کے لیکچر کو بھی پڑھنا ہے میں صرف یہاں پر ٹیکنیکس کا ذکر کروں گی کہ کون سی ٹیکنیکس وہ یوز کرنا چاہے گا یا چاہے گی first of all the counsellor could try progressive relaxation اور ریلیکسن ٹریننگ اس کو ریلیکسن کی ٹریننگ دی جائے گی فرزانہ کو سو so دیٹ وہ گھر جا کے بھی اپنے آپ کو ریلیکس کر سکے اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت ساری فیزیکل سمٹمس کا ذکر کیا تھا which were Farzana was experiencing تو ان فیزیکل سمٹمس پر قابو پانے کے لیے اینزائٹی پر قابو پانے کے لیے اور اپنے باڈی اور مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے پروگرسو ریلیکسن بھی یوز کی جا سکتی ہے یا پھر ریلیکسن کی اور کوئی ٹیکنیکس بھی یوز کی جا سکتی ہے ریلیکسن کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں ایک تو یہ ہے کہ پروگرسو مسل ریلیکسن آپ ایک ایک مسل کو باری باری ریلیکس کرتے ہیں پروگرسولی کرتے ہیں جیسے کہ آپ پاؤں سے شروع کر سکتے ہیں so you make your feet relaxed اور اس کے بعد پھر آپ اوپر ٹریول کرتے جاتے ہیں اور یہاں تک کندھوں تک پہنچ کے اور اس کے بعد اپنے ہیڈ کو اس کے ساتھ فیس کو فور ہیڈ کو پھر آپ آرمس کو ہاتھوں کو ریلیکس کرتے ہیں پھر اوور آل باڈی کی ریلیکسن کی مثال کے لیے کہتے ہیں کلائنٹ کو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ کنٹراسٹ ساتھ یوز کرتے ہیں اور وہ کنٹراسٹ کیسے ہے کہ پہلے کلاٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پرٹیکولر باڈی آرگن کو ٹینس کرنا ہے لائک like اکڑانا ہے اس طرح سے جیسے کہ یہ میں مٹھی بھیج رہی ہوں تو میں اس میں ٹینشن کریٹ کر رہی ہوں and then I will see now relax your finger اور ریلیکس یور ہینڈ تو اب اس سے مجھے اندازہ یہ ہوگا کہ what is the difference between tension and relaxation اور اس سے بعض لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ریلیکس ہو سکتے ہیں but it depend on the choice of the individual client یہ کاؤنسلر جو ہے وہ کلاٹ کے ساتھ مل کر ڈسکور کرتا ہے کہ اس کی چوائس کیا ہے ایک اور ریلیکسیشن کی ٹیکنیک ہے جس میں ڈایافرامیٹک ریلیکسیشن ہے اور ڈایافریمیٹک ریلیکسیشن ڈایافرامیٹک بریدنگ کے ذریعے ہوتی ہے یعنی آپ پیٹ میں ہوا بھرتے ہیں اور یہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی ہماری چیسٹ کی بجائے پیٹ میں ہی ہوا بھری جا رہی ہے تو عام طور پر یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے اوپر رکھ لیے جاتے ہیں اوپر نیچے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہاں سے آپ کے ہاتھ اونچے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لمبی یعنی کہ ہوا بھرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر تک ریٹین رکھتے ہیں اپنی اندر ہوا کو جیسے کہ میں اس طرح سے کروں گی یعنی پہلے میں بہت ساری ہوا بھر لوں گی تو میرا پیٹ سے میرے ہاتھ اوپر اٹھ جائیں گے اور اس کے بعد جب میں ہوا ریلیز کروں گی چاہے آپ ناک سے کریں منہ سے تو اس کے بعد میرے ہاتھ جو ہے وہ اندر چلے جائیں گے پیٹ اندر چلا جائے گا سو so, یہ ڈایفرمیٹک جو بریدنگ ہے اس سے بہت اچھی ریلیکسن ہو جاتی ہے اندر ٹیکنیک کڈ بھی rehearsal and role playing behaviour rehearsal اور رول پلئنگ میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں بہیویئر ریہرسل ہوگی اسرٹیونیس کے لیے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ Farzana was not able to assert herself in front of her family members تو اس کو یہ ریہرسل کروائی جائے گی کہ some time she could also be able to say no to other people جبکہ وہ خود ایسا کرنا چاہ رہی ہو رول پلئنگ میں بھی اسی طرح کی ایکسرسائز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں کاؤنسلر کی ہیلپ کے ساتھ دوسری بات ہے sensible eating habits because she was very conscious about her weight weight بہت بڑھتا جا رہا ہے لیکن ساتھ کھانا پینے کا بھی بہت شوق ہے تو کس طرح سے سینسیبل ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں اس کے بارے میں ایک چارٹ بنایا جا سکتا ہے کیسے اس نے چلنا ہے ان کے مطابق she also join some programme جیسے اگر اس کے حالات اجازت دیں ٹائم اجازت دے تو وہ کوئی جم جوائن کر سکتی ہے جم نہیں جوائن کر سکتی تو گھر میں جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے واک کر سکتی ہے اور اپنی فوڈ کو بھی ساتھ مینٹین رکھ سکتی ہے another technique could be homework assignment homework assignment کے بغیر آپ کو پتا ہے بہیورل تھراپی پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ ایک گھنٹے میں کاؤنسلر کے ساتھ کتنا کچھ پریکٹس کر سکتے ہیں سو بہت ساری ٹیکنیکس جو ہے اس کو گھر میں کرنی پڑیں گی one of the example is relaxation گھر میں صبح شام دس منٹ کے لیے ریلیکسن ایکسرسائز کرے اس کے علاوہ جو ہے وہ پوزیٹو اسٹیٹمنٹس اپنے آپ کو کہے جو ہم آر e میں دیکھیں گے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے and then another technique could be imagery imagery میں یہ ہو سکتا ہے کہ she could imagine and recreate the situation when she was criticized by family for not being a good girl اور وہ یہ کوشش کرے کہ جو کچھ اس اس اس کے کے کریٹیسم سے دل میں خیال پیدا ہوتے تھے برے کہ جیسے کہ low self esteem self worthlessness ان کو چینج کرنے کی کوشش کرے انٹو سم ادر فارم جیسے کہ into feeling of sorrow اور تھوڑا سا جیسے کہ ا پرسن از سیڈ لیکن آپ سے بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات ان اپروپریٹ اور اپروپریٹ فیلنگس ہوتی ہیں اپروپریٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ still you could be able and you could be say that you are sad لیکن وہ آپ کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ برا اثر نہیں چھوڑتی کیونکہ ایسے اگر برے حالات ہوں تو everybody could become sad تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی اداس نہیں ہونا because this is not possible and this will be illogical to believe لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انپروپریٹ افیکٹ ہے وہ انسان پر تاری نہ ہو مائلڈ قسم کا سورو سیڈنس ریگریٹ از اور right and then it is also possible کہ وہ یہ کوشش کرے کہ when she is creating that situation when her family was criticising her تو then she could be changing it in some positive image and other technique could be psycho educational adjunct psycho educational adjunct could be reading of different pamphlets listening to different cassettes اور کچھ بھی ایسا مٹیریل جو کہ اس کو ڈفرینٹ ریسورسز پرووائڈ کرے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اس کے برعکس اگر ایک ایسا کاؤنسلر جو کہ ریشنل اموٹو تھراپی کو یوز کرتا ہے یا پھر ریشنل اموٹو تھراپی کے ساتھ بہیورل اپروچز کو بھی یوز کرتا ہے یعنی ریشنل اموٹو بہیویئر تھراپی کا استعمال کرتا ہے تو وہ فرزانہ کے کیس کو کیسے ڈیل کرے گا پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ he would try to dispute her irrational must I must do this آپ نے دیکھا فرزانہ کی زندگی میں اس چیز کی بہت امپورٹینس تھی کہ یہ مجھے لازمی کرنا ہے I must fulfil all the needs of my family اور جس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں اٹ از ویری اسینشیل کہ to be a good mother to be a good wife مجھے اپنے آپ کو totally I must sacrifice myself یہ مسٹ آٹس اور شوٹس جو ہیں وہ اس کی لائف میں سے کچھ تھوڑے سے نکالنے ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ اپنی لائف جس طرح سے وہ چاہتی ہے وہ نہیں گزار سکتی another technique could be do rational emotive imagery یہ سیملر ہے جیسے ہم نے پچھلی بات کی تھی کہ ریشنل ایموٹیو امیجری کی جا سکتی ہے امیجنیشن میں you could create several kind of imagination جیسے کوری ہیز سیٹ کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو I would ask my client to imagine کہ وہ ایک ٹائم مشین میں چلی گئی ہے اور ٹائم مشین اس اس کو کے بچپن میں لے گئی ہے اور بچپن میں وہ یہ کوشش کرے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں فیملی کے اس کو کیا کہہ رہے ہیں اور وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اف someone is saying you are a bad girl and she would assert no I am a good girl I may have this problem I may have this bad aspect of my life but still I a good girl and so on اور آپ اس امیجری کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں to a positive one another technique could be do some shame attacking exercise shame attacking exercise اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ آپ یہ ایک بہیورل اپروچ ہے زیادہ تر لیکن اس کے ساتھ کچھ فیلنگس بھی اٹیچڈ ہیں اس لیے میں اس کی بات یہاں پر کر رہی ہوں لیکن وہ بہیویئر تھراپی میں بھی اکولی افیکٹولی یوز ہوتی ہیں یعنی ایسی activities which are shameful for a person جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے Farzana is ask to indulge in those activities and not be ashamed of them اب یہ تھنکنگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی for example if you thinks that if you goes to gym اگر اس کے حالات اکنامیکلی اجازت دیتے ہیں لیکن فیملی اجازت نہیں دے رہی تو she thinks it is shameful for her کہ وہ گھر چھوڑ کے ایک فارغ ٹائم میں جم جاتی ہے تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کر سکتی ہے لیکن اپنی پچھلی گلٹ فیلنگز جو ہیں یا جن کو وہ شیم سمجھتی تھی وہ ان سے ان کو کٹ آف ہونا پڑے گا so that she is not ashamed of that behaviour which she previously was from another thing is that acceptance from the counsellor will be very much a part of the counselling process other technique is role playing role playing دو طرح سے پاسبل ہے ایک تو رول پلئنگ یہ ہے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ فرزانہ کے فادر کا رول پلے کرے کاؤنسلنگ سچویشن میں اور فادر کا رول پلے کر کے وہ اس کو کریٹیسائز کرے جیسے کہ وہ بچپن میں کیا کرتا تھا اور فرزانہ آگے سے اسرٹیولی جواب دینے کی کوشش کرے وچ ہی نیور ڈیڈ اور آبیسلی ہمارے کلچر میں بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں بڑوں کو جواب نہیں دینا چاہیے لیکن بعض اوقات سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ the adults could be at at fault at many things تو اس وقت میں be children can see respectfully کہ what is their own opinion and how does that differ from their parents ایک رول پلے یہ ہو سکتی ہے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ فرزانہ کے ار بلیفس کی طرح کے بلیفس ایکسپریس کرے جس میں بہت سارے آٹس ہوں مسٹس ہوں شڈس ہوں اور ایسے belief which are white and black اور جو ایپسلیٹسٹک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پرفیکٹ حالت میں آپ کو چیز چاہیے I should be loved by everyone I should not be criticised by everyone and so on اس طرح کے بلیفس جو ہیں وہ کاؤنسلر ایکسپریس کرے اور فرزانہ سے کہا جائے کہ if they seem logic if they do not seem logical تو you have to confront them تو اب وہ کاؤنسلر کی جگہ لے کر بات کرے گی another technique could be create rational coping statement جیسے کہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ I want to be a good wife and mother but there is no harm if I enjoy my life also اور اسی طرح کی بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ I like to be a good mother and good wife لیکن اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے اس ایمبیشن کو بھی پورا کرنا چاہتی ہوں اینڈ سو آن اس کے برعکس ایک اگر ایسا کاؤنسلر فرزانہ کا علاج کرے گا جو کہ ٹرانزیکشنل انالیس ماڈل کو ساتھ لے کر چل رہا ہے تو وہ فرزانہ کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرے گا یہ دیکھتے ہیں اب آپ کو ایک گراف دکھا رہی ہوں اس گراف میں یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے فرزانہ کی جو ڈفرنٹ ایگو اسٹیٹس ہیں ان کو اینالائز کرے گا as you know that there are three ego states within one person according to transactional analysis ایک تو ہے adult ego state the second one is parent ego state and the third one is child ego state اور فزانہ کے کیس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایگو اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ فنکشنل ہے اور کون سی کم فنکشنل ہے اس گراف میں دیکھیے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ Farzana is very low in free child ego state and as compare to that she is very high in adapted child اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ most of the time she is conforming to what other people want from her starting from the beginning she was conforming to the desire of her parents اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملی جس طرح سے چاہتی ہے وہ اس کے مطابق ایکٹ کر رہی ہے and she doesn't let herself enjoy and lead her life in that direction which she really desire so اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ فری چائلڈ جو ہے اس میں کم نظر آتا ہے اس کے برعکس جو ہمیں اڈیپٹیڈ چائلڈ زیادہ نظر آتا ہے دوبارہ آپ گراف کو دیکھیے this is also clear that she is also low in critical parent while she is average in nurturing parent and adult state تو کریٹیکل پیرنٹ میں وہ کس طرح سے کم ہے کہ she usually takes things from other people اور she is the one who is ready to be criticised لیکن وہ دوسروں کو کریٹیسائز نہیں کر رہی لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ she has a desire to change her life situation that is why she is seeking therapy تو اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ اگر جو کاؤنسلر ٹرانزیکشنل انالیس کو فالو کر رہا ہے تو کاؤنسلر یہ کوشش کرے گا کہ جو اس کی اڈلٹ ٹو اڈلٹ انٹریکشن ہے اس کو انکریز کرے وچ از کرنٹلی آن ایوریج اور جو اس کی اڈیپٹیڈ چائلڈ ہے اس فنکشننگ کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جائے so as I said before کہ today will be starting a new section اور نیو ٹاپک پہلے ہم نے ڈفرنٹ theoretical approaches کی بات کی we talked about affective approaches to counselling we also talked about cognitive behavioral approaches to counselling and so on آج ہم ڈفرنٹ اسپیشیلٹی ان کاؤنسلنگ کی بات کریں گے when you are talking about practice and theory of counselling تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر کون کون سی اسپیشلٹیز جو ہیں وہ کاؤنسلنگ پریکٹس میں عمل میں آتی ہیں اور کون کون سی اسپیشلٹیز ہیں جن کے مطابق لوگ ٹریننگ لے کر فلائٹس کو سرو کرتے ہیں اب بس فلائٹس کے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں سیملرلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کلاس کا ایک پرابلم ہو لیکن دوسرے کلائنٹس کے پرابلم ان سے ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں تو کچھ کاؤنسلر جو ہیں they have a general approach so whatever problem their class would have they would like to deal with them so multiple problems کے ساتھ کاؤنسلر ڈیل کر سکتے ہیں اس کے برعکس کچھ کاؤنسلر جو ہیں وہ اپنی اورینٹیشن کے مطابق اپنی ٹریننگ کے مطابق وہ ایکسپرٹیز میں یا ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرنا چاہتے ہیں so according to their interest their qualification their training they would like to deal with specific clients and that is how their specialties will be determined some people would like to work with families some people would like to work with groups who are not family اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کپلس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح کچھ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام کرنا چاہیں گے کچھ اسکول اور ایجوکیشن میں کام کرنا چاہیں گے so it depends on your orientation your interest and training today will talk about groups in counselling counselling کی کون کون سی گروپ اپروچ ہیں جن کا آج کل استعمال زیادہ ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے so let's first see the place of groups in counselling groups کی اہمیت کیا ہے کاؤنسلنگ میں گروپ کو ڈیفائن کیسے کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں a group is defined as two or more people interacting together to achieve a goal for their mutual benefit so they are interacting with each other that is one thing and then they are working for mutual benefits is not to benefit just one person who are interacting لیکن گروپ میں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کے میوچل بیٹ کے لیے کام کیا جاتا ہے اسی لیے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گروپس ایسے لیے جائیں گے جن کے ایک جیسے پرابلمس ہوں people who would have similar groups they would be combined in group تاکہ ان سب کے مسائل یا ان کے میوچل انٹرسٹ کے مطابق کام کیا جا سکے groups differ in purpose composition and length but they all involve work اب یہ جو ورک ہے اس سے کیا مراد ہے اکارڈنگ ٹو گیٹسا maintain that in nine work is described as a dynamic interaction between collection of individual for prevention or remediation of difficulties or for the enhancement of personal growth اور اینریچمنٹ اب اس میں تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے that is an interaction between collection of individual this how a group will be formed دوسری بات یہ ہے کہ the group will work for preventing a problem آپ نے ایک ایسا گروپ سپورٹ گروپ بنایا ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جنرلی لائف میں ہیپی رہیں اور ان کو پریونٹ کیا جائے کسی قسم کی فردر پرابلم سے جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ when you are near to retirement تو you and other people who are in that same age میں بی فیلنگ کہ ایک لائف میں ورتھ لیسنیس سی آ گئی ہے اور وہ اگلے فیوچر کے پرابلمس کو پروینٹ کرنے کے لیے ایک گروپ فارم کر لیں گروپس کس طرح کے ہو سکتے ہیں یہ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے so one purpose could be prevention or remediation of difficulties so there is a problem لیکن آپ اس ڈیفیکلٹی کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ بھی پاسبل ہے پروینشن کے ساتھ and the third thing could be that you do not have any problem لیکن you want to enhance your positive well being you want to work for your personal growth and enrichment when I was in U S A تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اتنے زیادہ پرسنل گروتھ گروپس بنے ہوئے ہیں اور وہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پروفیشنل کاؤنسلرس ہی ڈیل کریں لوگوں نے خود بھی بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کبھی وہ مختلف لوگوں کو انوائٹ کر لیتے تھے تو پرپز یہ تھا کہ they wanted to achieve more from their life they wanted to keep a life which is full of meaning which has greater understanding of life and self اور جس میں آپ کو زیادہ زندگی کا مقصد نظر آتا ہے so if you are working for your personal growth and enrichment تو تب بھی آپ ایک گروپ فارم کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزوں کی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ اس ریفرنس میں ہے کہ یو ہیو ٹو ورک اور ورک سے مراد یہ مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ when where and with whom to use groups تو پہلی بات تو ہے وین کون سی سچویشن میں گروپ کاؤنسلنگ زیادہ افیکٹو رہتی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ایسی سچویشن جب آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے کلائنٹ زیادہ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ جو ہے وہ زیادہ سیکھ سکیں گے so that people would learn from each other and they will get social and interpersonal support from other people with whom they will be interacting تو ایسی سچویشن میں آپ گروپ تھرپی کا یوز کرتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ ویئر کہاں پر ہونی چاہیے ایٹ اے پیسفل پلیس ویسے تو کاؤنسلنگ جیسے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر جگہ ہو سکتی ہے کرائس انٹروینشن جب آپ کرتے ہیں تو یہ سڑک پر بھی ہو سکتی ہے لیکن آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے یہ کون سی ہے وہ یہ ہے کہ دا روم بی کوائٹ اور جو ہم نے ساری فزیکل سیٹنگ کی پہلے لیکچر میں بات کی ہے وہ ساری یہاں اپلائی کرتی ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ود ہوم تو گروپس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں بڑوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کن کن پرابلمس کے لیے ہو سکتے ہیں it could be for adolescence who are feeling stress and strong in their life it could be for those people also who are nearing retirement and as I said before they are thinking that there is a worthlessness اور اس کا ایلیمنٹ جو ہے ان کی لائف میں آ رہا ہے ایگزٹینشیل کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جب لوگوں کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہو اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ there could be some battered women group کوئی ریپ وکٹمس کو آپ نے اکٹھا کیا ہے ایک جگہ اور آپ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں so that they would have a better defence against their negative feelings یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ارتھ کو ایک وکٹمس ہوں کسی اور ڈیزاسٹر کے وکٹمس ہوں اور آپ ان سب کے ساتھ اکٹھے بات کرنا چاہتے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ people who are having and the problem of substance abuse آپ ان کو اکٹھا لے کر ایک گروپ کا آغاز کرتے ہیں so groups can be established at various places with different age groups the next thing is that what are the بیف of groups why we are having group instead of individual therapy جبکہ انڈیویجل تھرپی کی یا کاؤنسلنگ کی تو بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ one to one relationship ہے اور آپ ایک شخص پر زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں تو why there is a need for group counselling the reason is that some time you have less time less resources تو اس صورتحال میں گروپس ہی افیکٹو ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو جب ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے کاؤنسلنگ کی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ولڈ وار ون اور اس کے بعد ولڈ وار ٹو ہوئی تو it was a great need that people could be assisted at the same time کیونکہ پرابلم میں زیادہ لوگ گرفتار تھے اور سائکولوجیکل ٹیسٹ بھی اس وقت اتنے زیادہ بننے ہی شروع ہوئے تھے اور کاؤنسلرز اور کلینکل سائیکولوجسٹ بہت کم تھے so when there is less time more people and when you think that people could benefit from each other تو پھر اس سلسلے میں گروپس جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی میں یہ سمجھتی ہوں کہ گروپ کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ you get support from other people with whom you are interacting if you are working in individual counselling session تو you get support from your counsellor اور اس کے ساتھ انکنڈیشن پازیٹو ریگارڈ لیکن جب آپ آٹھ دس لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں you listen to other people's experience اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ انکنڈیشن پوزیٹو ریکارڈ سب کلاٹ سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ شروع میں ہی مینشن کر دیا جاتا ہے کہ we are not criticising each other تو جب یہ بات واضح کر دی جاتی ہے تو پھر سب لوگ جو وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے ایکسپٹ کرتے ہیں جس طرح سے وہ ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے بہت سارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو ایک ہی وقت میں ڈیل کر لیتے ہیں اور پھر بہت سارے مسائل کا بہتر حل بعض اوقات گروپ کاؤنسلنگ میں ملتا ہے but that depend on the problem جیسے کہ سبسٹینس ابیوز میں بہت زیادہ گروپس کا یوز ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکسپیرئنس سنتے ہیں فار ایگزامپل ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک ڈرگ لینا کیوں شروع کی پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا میں کوئی ڈرگ نہیں لیتا تھا دوسرا شخص کہتا ہے وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ میں نے ڈرگ بھی اسی وجہ سے شروع کی تھی ایک کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک جب سے میں یوز کر رہا ہوں ڈرگ چھوڑنے کے لیے تو یہ میرے پہ زیادہ افیکٹو ہے تو باقی کہتے ہیں کہ اچھا یہ اس پر زیادہ افیکٹو ہے تو we can also try that so you get emotional support from other group members اور اس سے آپ کے لرننگ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں دا نیکسٹ تھنگ از کہ اگر فوائد ہیں تو کچھ لمیٹیشنس بھی تو ہیں گروپ کاؤنسلنگ کی so what are the limitation one of the major limitation is that some time in group situation people do not self disclose اور ہمارے کلچر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب کے سامنے ہم اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتے because we are basically ashamed based society ہماری جو سوسائٹی ہے that is based on this philosophy کہ اگر ہم نے کوئی اپنی ایسی بات کر دی جو کہ ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے تو یہ بہت بری بات ہے اور اس کے لیے ہمیں کریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے so we belong to a shame based society اور اس شیم سے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے ہم عام طور پر اپنے خیالات کا بہت زیادہ اظہار نہیں کرتے اور ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ ایکسپریشن کی عادت نہیں ہے as the people who are لوگ in western society they are used to of that تو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے اور نہیں کر پاتے تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ people are not able to self disclose بہت سی باتیں جو ہیں وہ اپنے بارے میں بتائیں گے نہیں تو گروپ چلے گا کیسے گروپ جو ہے اس کی بنیاد آنےسٹی پر پڑتی ہے آپ آنےسٹلی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں کوئی ایسی بس اسی طرح کی بات ہے میری زندگی میں بھی اور سو میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرئنس کیا ہے کہ جب کبھی ایک ایسے چھوٹا سا گروپ ہو اور میں اسٹوڈینٹس ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں تو میں ان سے کہیں کہ چلیں ہم اپنی لائف کا یہ فلاں واقعہ یا اس سے ملتا جلتا واقعہ شیئر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں آپ کسی سے پوچھیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کہ ذہن سے ابھی تک نہ آپ بھلا سکے ہوں اور جس نے آپ کو بہت ٹارچر کیا ہو اگر اس میں کوئی ریلیشن شپس انوالو ہیں کسی کا نام شامل ہے کسی شخص کی بات ایسی جو کہ آپ نہیں کسی کو بتانا چاہتے لوگ انکار کر دیں گے اس کا ذکر کرنے سے لوگ کہیں گے کہ نہیں ہماری زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے بارے میں تو نہیں اپنے فرینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے لیکن گروپ کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ we are talking about our friends so this is the major problem in the construction of groups دوسری بات یہ ہے کہ some time a group think is developed in the situation of group group think کیا ہوتی ہے you have that idea of your being very powerful آپ اپنے گروپ کے بارے میں ایک نارم ڈیولپ کر لیتے ہیں جو کہ ایک ریجڈ بلیف ہوتا ہے اباؤٹ یور بیگ سپیریئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ that could be a still idea about the effectiveness of your group group think جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ کوہیسونیس کے بعد پیدا ہو سکتی ہے اور اس سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ you think that you are superior group you should not and not be criticise اور آپ کے اندر ایک ایسے نارمس پیدا ہو جائیں جو کہ باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہوں ایک تیسرا پرابلم جو پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ some people may not have gone through their developmental stages properly so they could be projecting toward other people تو جو اپنے بارے میں بات وہ فیل کرتے ہیں وہ دوسروں کی طرف نیگیٹوٹی جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے وہ گروپ میں ایک ان نیس پیدا ہو جاتی ہے and the final problem is that it is really difficult that you find a suitable time for all group members جس پر سارے لوگ متفق ہو جائیں کہ ہم اس دن جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور گروپ تھراپی لے لیں گے تو جہاں تک گروپس کے فوائد بہت سارے ہیں تو اس کے پرابلمس بھی ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی سچویشن ہے جس میں گروپس کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اور اگر ہم انڈیویجل اپروچ کاؤنسلنگ کی یوز کریں گے تو وہاں پر اس سچویشن میں اس کی خاص ضرورت نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر فوائد زیادہ ہیں نقصانات سے تو پھر آپ گروپ اپروچ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں so now look at the brief history of groups بہت ہی بریف ہسٹری کی بات کروں گی actually J L Moreno was pioneer in Vienna in early nineteen hundred nineteen twenty introducing psychodrama to U S A اس سے پہلے جو تھے وہ in early twentieth century informal قسم کے گروپس تھے لیکن فارمل گروپ تھراپی کا آغاز نہیں ہوا تھا تو جو انفارمل گروپس تھے ان کی بھی ابھی ہسٹورک اور ٹریڈیشنل گروپس جو ہیں ان کی بھی ابھی تھوڑی دیر بعد میں بات کروں گی لیکن جو ایکچوئل پروفیشنل گروپ کاؤنسلنگ یا تھراپی ہے اس کا آغاز جو ہے وہ سائیکو ڈراما سے ہوتا ہے اور مورینو نے اس کو گروپ تھراپی کا نام دیا and then after world war the group work was increase in popularity and I have also discussed before کہ گروپ تھراپی کا آغاز کیوں زیادہ ورلڈ وار ٹو کے بعد ہوتا ہے because there were so many people who were disturbed by the holocaust of war اور ان کو بہت سارے ایموشنل اور سائکولوجیکل پرابلمس تھے اور ان ایموشنل اور سائکولوجیکل پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کم تھے تو that is why people were treated and dealt with in group situation the next thing is what is the role of the counsellor is working with groups the first thing is the first task is to create and maintain a group اب اے گروپ بنانا کیسے ہے دیٹ از دا فرسٹ کو group is create with some purpose in mind آپ گروپ کیوں کریٹ کر رہے ہیں کیا وہ ایک دوسرے سے بینیفیٹ حاصل کریں گے لوگ کیا ان کا ایک ہی جیسا مسئلہ ہے یوزلی ہم یہ کرتے ہیں کہ the group should be quite homogeneous as far as their problem is concerned اور یہ بھی ہوتا ہے کہ group should be homogeneous as homogeneous as far as their status and their age is concerned اب یوزلی گروپس جو ہیں اگر بہت ہیٹروجینس ہوں جیسے کہ آپ نے ایک سائڈ پر تو امپلائرز لے لیے ہیں جو کہ ہائر اسٹیٹس ہے ان کا اور دوسری سائڈ پہ جونیئر اسٹاف لے لیا ہوا ہے جو ان کے انڈر کام کر رہا ہے تو یہ عام طور پر اتنا افیکٹو گروپ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے مسائل ڈفرنٹ ہوں گے so people who are different in status they may not form a good group unless there is a logic اور rational for forming such a group دوسری بات یہ ہے کہ the people should be similar in age morals اب بچوں اور بڑوں کو کمبائن نہیں کرتے ایڈولیسنٹ کا گروپ اپنا ہی ہونا چاہیے اور پیرنٹس کا گروپ جو ہے وہ بھی اپنا ہونا چاہیے so people with different ages would form different groups اور فارم کرنے میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کاؤنسلر جو ہے وہ کیسے ڈسائڈ کرتا ہے کہ that person is suitable for my group ایک چیز تو ہے ڈیموگرافک ڈیٹا اس کے مطابق وہ شخص اس گروپ میں فٹ ہو رہا ہے دوسری چیز ہے پرابلمس پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے usually first the counsellor can conduct in depth interview اور ان ڈیپھ سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ اسسمنٹ شروع کر دے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ان ٹیک انٹرویو لے لیں اور اس سے پھر آپ اسس کر لیں کہ that person is suitable for participating in that particular group اور ناٹ تو سب سے امپورٹینٹ ٹاسک یہ ہے کہ پہلے گروپ جو ہے وہ کسی ریشنیل کو سامنے رکھ کر بنایا جائے and second thing is how to maintain that group maintain رکھنے کے لیے گروپ کو ضروری ہوتا ہے کہ certain group ground rules are established and then norms of the groups are established آپ پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو گروپ چل رہا ہے اس میں سب کی ریسپیکٹ کرنی ہے یہاں جو پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں it should not go out یہ آپ نے باہر ڈسکلوز نہیں کرنا I remember when I was doing some counselling training in U K تو جو پہلا لیسن تھا کاؤنسلر کا وہ کلاس میں اسی چیز پر بیس تھا صرف اسی چیز پر and they called all those rules called group ground rules ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو کچھ بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو بھی لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں بیکاز آپ نے بہت ساری رول پلئنگ کرنی ہے یا آپ نے باہر جا کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی because that is your ethical responsibility and when you said we are accepting this تو پھر اس گروپ کا آغاز ہوا تو کسی بھی ٹریننگ سے پہلے بھی آپ کو یہ یہ بات بتائی جاتی ہے تو جب ایک گروپ کا آغاز کیا جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا you can express your opinion and other people can be different from your point of view آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس شخص کا بلیو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا you can express your ideas اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے you are free to express your ideas but you are not criticising ideas of other group members so اب مینٹین کرنے کے لیے ایک گروپ کو یہ ضروری ہے کہ جو گروپ ممبرس ہیں ان میں ایک ٹرسٹ کی کنڈیشن پیدا کی جائے اور اگر وہ ٹرسٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا تو پھر تو گروپ فارم ہی نہیں رہ سکتا بعد میں تو یہ ہوتا ہے دو تین دن گزرنے کے بعد ایک جو گروپ ہے وہ بڑی ایک فیملی کسی سچویشن بن جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا لگتا ہے کام کرنا اور شیئر کرنا لیکن اگر ٹرسٹ اسٹیبلش ہو چکا ہو پھر the second thing is culture building یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ پہلے گروپ لے لیتے ہیں گروپ کے لوگ سلیکٹ کر لیے اور ان کو رولس بتائے اور ان کو ایک گروپ کے نارم سے آگاہ کیا these are the norms of this group how you will be interacting with each other you are not criticising other people what is expected from different group members you will provide feedback when other person says thing اور پھر آپ کی فیڈ بیک بھی مانگی جائے گی and so on another thing is that you try to develop the activating and processing in the group situation in the here and now so activating and processing the here and now اب اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ گروپ میں انٹریکشن ہو رہا ہے آپ اسی پر توجہ دیتے ہیں so you are paying attention to the dynamics of relationships and interactions group اور سیچویشن پہ so you are trying to concentrate and now دوسری بات یہ ہے کہ you are helping your class to reflect back on the interaction یعنی جیسے بھی لوگ آپ کی طرف انٹریکٹ کرتے ہیں آپ بھی ان کا جواب دیں so you reflect back on the interaction that you examine in the group situation and then you learn from that interaction so this is also very important تو کاؤنسلر کا یہ کام ہے کہ وہ اس لرننگ میں بھی ہیلپ کرے اور پھر کیسے ہر گروپ ممبر نے فیڈ بیک دوسرے کو پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی ان کو ہیلپ کرے کیونکہ جب گروپ بنایا جاتا ہے تو شروع میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے ہم نے اور ہر کوئی شائع بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں پر کاؤنسلر کا کام ہوتا ہے کہ وہ شائع نے اس کو گریجولی دور کرے اور ہر ایک کو انوالومنٹ کا موقع دیا جائے so this was the role of the counsellor now I'll be talking about types of groups کون کون سی گروپس کی ٹائپس ہوتی ہیں let see that the first one is guidance psycho educational groups guidance اور سائیکو ایجوکیشنل گروپس کون سے ہوتے ہیں نام سے پتا چل رہا ہے کہ you are providing psycho education عام طور پر یہ تھریٹنگ قسم کی سچویشن میں when guidance is required when education is required from counsellor کوئی امپورٹنٹ شخص آپ کو کوئی گائیڈنس دے کوئی ایجوکیشن پرووائڈ کرے اور وہ تھریٹنگ سچویشن اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جو گروپ ہو سکتا ہے وہ ایڈ وکٹم ایڈز وکٹم کا ہو سکتا ہے تو ان کو انفارمیشن دی جائے کہ ایڈز کیا ہے یہ کیسے پھیلتی ہے اور اب آپ نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کی جائے اور اس طرح کے بہت سارے کامن مسائل ہوتے ہیں جن میں ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ پیرنٹس آف اسکیزوفرینک فیملیز اب وہ تو ایک نارمل گروپ ہے جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں سو کاؤنسلر جو ہے will provide information and guidance to schizophrenic families کہ انہوں نے اپنا جو ہے بہیویئر کلائنٹ کے ساتھ یا جو پیشنٹ ہے اسکیزوفرینیا کا اس کے ساتھ کیسا رکھنا ہے similarly mood disorder family groups ہوتے ہیں یعنی جن پیشنٹس کو موڈ ڈس آرڈر ہو ان کے جو پیرنٹس ہیں یا پھر ان کے اسپاؤس ہیں ان کو آپ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ how to deal with their clot with the family member the second one is counselling اور انٹرپرسنل پرابلم سالوگ گروپس اب these groups could be formed to solve those problem which are not very difficult in life وہ کوئی بہت لائف تھریٹنگ نہیں ہوتے لیکن وہ اکیلے ڈیل کرنا ان کے ساتھ مشکل ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ کیسے پرابلم سالونگ جو ہے وہ کیسے کی جائے جیسے کہ ایگزٹینشیل کرائسس ہے ریٹائرمنٹ کے قریب ایک خوف ہے جو انسان پر سوار ہوتا ہے تو آپ پھر ایک گروپ کی شکل میں اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں so how to solve the problem of existentialism اور پھر آپ میننگ لیسنس ان لائف یا پھر retirement issues so you could solve problem relevant to various issues third thing is psychotherapy therapy and personality reconstruction group that is mainly related with major problem جو مینٹل ہیلتھ کے ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر اس میں سائکو تھرپی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں ڈومیننٹ نظر آتا ہے because you are trying to reconstruct the personality of the person تو آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں کاؤنسلنگ میں اور سائکو تھراپی میں ڈفرنس بھی یہ ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ آپ کے آلریڈی جو ایگزٹنگ ریسورسز ہے ان کو انریچ کرنے کی کوشش کرتی ہے counselling tries to empower the person as compare to that in psychotherapy the major on reconstruction of the personality the fourth thing is task or work groups یہ عام طور پر ایسی صورت حال میں ہوتے ہیں جبکہ ہماری کوئی پرٹیکولر گولس ہوتی ہیں and we want to attain certain goals اور we want to get practice in some particular کوئی بھی اسٹرینگ جس میں کوئی اسٹرینگ ہم حاصل کرنا چاہیں کوئی چیز سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کروائی جائے اب بہت قسم کے جو ٹاسک فورسز بنتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے جیسے کوئی مینول بنانے کے لیے جیسے یہ ڈی ایس ایم فور بنا ہے تو اس کے لیے بھی ٹاسک فورس بنائی گئی تھی تو ٹاسک فورس کو جو پہلے آپ گروپ بنا کر لیکچر دیں گے یہ بھی اسی زمرے میں آ سکتا ہے سملرلی اب اسکولس میں کالجز میں سم ٹائم ورک کمیٹیز بنتی ہیں کہ آپ نے یہ والی گول اچیو کرنی ہے you are a research manual for the help of the staff and students تو وہ ریسرچ مینوئل جو آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر آپ کو گروپس دے دیے جائیں کہ what are the things that you shall keep in your mind while you will be developing such man and so on اسی طرح سے ریسرچ میٹنگ کمیٹیز ہو سکتی ہیں جن میں پہلے بیسک اورینٹیشن آپ کو دی جاتی ہے so basically purpose in groups کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ ایک فیسلٹیٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں نا the next topic is traditional and historical groups اس کے بارے میں پہلے میں نے بات کی تھی کہ جب فارمل گروپس نہیں بنے تھے even then there were some traditional groups working اور وہ کون کون سے گروپس ہیں let see that first one is T groups اب ٹی سے مراد ہے training so the first T groups conducted at the national training laboratories in Bethel Maine in forty seven so they were based actually in U S A اور یو ایس اے میں وہ 1947 میں ان کا آغاز ہوا تھا اور یہ ٹی گروپ سے مراد ہے ٹریننگ آپ کو کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گروپس کے ساتھ سملر ہیں اب یہ جو ٹی گروپس ہیں اور جو اگلا گروپ جس کی میں بات اب کرنے جا رہی ہوں دیٹ از انکاؤنٹر گروپس یہ انکاؤنٹر گروپس اور ٹی گروپس جو ہیں وہ اب اس طرح سے یوز نہیں ہوتے as they were previously and traditionally used اب اس کے یوز میں کافی فرق آ چکا ہے لیکن اس کے بعد جو میں گروپس ڈسکس کروں گی وہ سارے اسی فارم میں یوز ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے ان کا استعمال کیا جاتا تھا so as far as encounter groups are concerned and encounter groups کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ people would have encounter of each other they will be meeting with each other in group situation they will be sitting and standing very close to each other the purpose is to get experience of other people اور اس کی جو بیسک فلسفی یہ ہے کہ you get catharsis you are expressing yourself اور یہ کافی ایک ہائٹنڈ اسٹیٹ سم ٹائم ہوتی ہے آف یور ایکسپریشن کی اور you meet with each other and then you state whatever you want to see and then you may be sitting or standing very close to other people in group form اب تیسرا گروپ ہے group marathon that concept was initially developed by Stoller and Bach in sixty اور یہ جو گروپ میراتھن ہے یہ اب تک اسی فارم میں یوز ہوتا ہے یہ that is an extended one session group عام طور پر آٹھ دس بارہ گھنٹے even twenty twenty four hours پر بھی یہ کنسٹ کر سکتا ہے اور دیٹ از آن ایکسٹینڈیڈ آرس اور پرپز اس کا یہ ہوتا ہے کہ you have to reduce your defense جو کچھ آپ نہیں کہہ سکتے نارمل حالات میں now you will be sharing that تو اس میں کافی اپنا ایکسپریشن آپ دیتے ہیں اپنے دل کی بات کہتے ہیں اور اس میں آپ کو اسی جو ہے وہ ایک ہچکچاہٹ سے نجات پانی ہوتی ہے کہ جو آپ ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں کہ آئی کی not express about myself the next technique is psychodrama which was used in by Moreno and in late nineteen forties جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا اس کا آغاز ہوا تھا سائیکو ڈراما جو ہے وہ basically that was developed by Moreno اور اس کا مقصد کیا تھا سائیکو ڈراما میں آپ نے ڈراما کرنا ہوتا ہے اب ڈراما کس طرح سے کرنا ہوتا ہے دا ول سرو ایز دا ایکٹر اور جو ڈائریکٹر ہے وہ کاؤنسلر ہوگا جو کہ اس سارے ڈرامے کو رن کرے گا اور جو ڈرامے کے باقی کردار ہیں they will be played by other class who will be co egos اور وہ سارے کریکٹر کا رول وہ کریں گے اور جب پھر کلائنٹ چینج ہوگا تو obviously the client could also become auxiliary ego اور اس کے علاوہ جو آڈینس ہے وہ اس کے علاوہ جو اس وقت وہاں پہ موجود تھراپسٹ ہیں کاؤنسلرس ہیں they could work as audience اس کا پرپس ہوتا ہے کتھارسس اور آپ اپنی لائف کے ان پہلوؤں پر پریکٹس کر سکیں جو کہ آپ کو عام زندگی میں صحیح طریقے سے کرنے کا موقع نہیں ملتا and then we also will be talking about another group that is called self help اور سپورٹ گروپس سیلف ہیلپ اور سپورٹ گروپس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے ویسے وہ سیملر ہیں self help groups are established in fact to share and discuss common problems اب کامن پرابلمس کے بعد ایک اور ضروری چیز جو ہے سیلف ہیلپ گروپس میں وہ یہ ہے کہ it's not essential that a formally trained person will be actually working on the groups ضروری نہیں ہے کہ ایک پروفیشنل کاؤنسلر ہو آپ میں سے ہی کوئی شخص جس کو کوئی ایکسپیرینس ہو اس سے ملتا جلتا وہ گروپ فارم کر سکتا ہے جیسے محلے کے گروپس ہوتے ہیں اور جو سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے یہ پرابلم بہت اپنی زندگی میں خاص لگا تو میں اپنے جیسے ملتے جلتے لوگ کو ڈھونڈوں اور ان کے ساتھ گروپ قائم کروں جیسے ریٹائرمنٹ کا خوف اور اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال جیسے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری لائف جو ہے وہ میننگ لیس ہے تو پھر میں اسی طرح کی اپنی فرینڈ جو ہے ان کو اکٹھا کروں because I have this experience and I know what I feel so I can encourage also to share that with me as compare to that support groups would have similar problems problems لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ that could be run by some professional organization جیسے الکوہلکس انس کا آپ نے شاید نام سنا ہو اس میں سبسٹینس ابیوز کے جو لوگ ہیں ان کو وہ رن کرتی ہے اس گروپ کو چلاتی ہے وہ آرگنائزیشن اور اسی طرح کے لوگ اس میں مل کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں similarly another professional organization is Weight Watchers تو اس میں ایسے لوگ who have problem regarding their weight they could be participate so let's review what we have discuss today we talk about group approach in counselling and first of all we talked about the place of groups in counselling and we also discuss that in what kind of situation group therapy could be more effective کون سے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ گروپ اپروچ زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے فار ایگزامپل آپ کو ہوموجینس کلائنٹس لینے چاہیے سملرلی جو ہے وہ اس کی سچویشن کیسی ہو کمرہ آرام دہ ہو جس طرح سے باقی فزیکل سیٹنگس ہوتی ہیں کاؤنسلنگ کی اور ہر طرح کے ایج گروپس جو ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ عام طور پر ہوموجینس گروپس لیے جائیں اور اس کے بڑے فوائد جو ہیں وہ ہم نے یہ دیکھے کہ اس سے ٹائم کی بچت ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے سے انٹرپرسنل سپورٹ حاصل کرتے ہیں اور اس سے ان کا کتھارس جو ہے وہ بھی پاسبل ہوتا ہے and then we also talked about different types of groups اور اس سلسلے میں ہم نے سائیکو ایجوکیشنل گروپس کی بات کی جن کا بنیادی پرپز جو ہے وہ گائیڈنس اور ایجوکیشنل پرووائڈ کرنا ہوتا ہے the second kind of groups are which are interpersonal related problem solving groups جس میں پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے کامن پرابلم کو جس کو آپ خود حل نہ کر سکتے ہو لوگوں کی ہیلپ کے ساتھ حل کریں and then psychotherapy and personality restriction group reconstruction group جن کا زیادہ تر سائیکو تھرپی میں یوز ہوتا ہے and then and finally as far as types of groups are concerned we talked about and work اور ورک گروپس تو آخری ٹاپک جو ہم نے آج ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ ہسٹوریکل گروپس کون سے ہیں ٹریڈیشنل گروپس آج کل تو جیسے بھی گروپ تھرپی یوز ہوتی ہے وہ ایک اور بات ہے لیکن ٹریڈیشنلی ہمیں کون کون سے گروپس نظر آتے ہیں in this dimension we talked about T groups encounter groups marathon groups and then psychodrama self help and support groups so this was all about two days lecture ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ